ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں وہی دعوت جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے چنا سے یوسف علیہ السلاق والسلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے استفسار کرتے ہیں ارباب التفر خیر اخیر الم اللہ الواحد القحار کیا مختلف ربوں کو پوجنا بہتر ہے یا ایک اللہ واحد و قہار کو مختلف غلامیوں کے طوق اپنے گھروں میں پہن لینا صبح کو کوئی درگاہ ہے شام کو کوئی درگاہ ہے صبح کسی کو سلام ہو رہا ہے شام کو کسی کو سلام ہو رہا ہے کیا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی غلامی ایک اللہ کی اطاعت یہ توحید کی دعوت ہے اور یہ اہل حدیث کی دعوت کی بنیاد ہے عقیدہ توحید کی دعوت کیونکہ اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اپنی ہر قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کو ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو انسانیت کا شرف ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے یشرک باللہ فقان نما خر رمن جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا یہ انسان کا مقام ہے کہ وہ آسمانوں کی رفعتوں پر فائد ہے لیکن جب اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اسفل سافرین ذلتوں اور انتہائی بھیانک قسم کی گہرائیوں کا شکار ہو جائے گا لہذا ہماری دعوت کی بنیاد توحید ہے ہم شرک سے متنفر ہیں اگر کوئی ایک ذرے کے برابر شرک کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی قابل نفرت ہے جو ایک پہاڑ کے برابر شرک کرے ایک ذرے کا شرک یا ایک پہاڑ کے برابر شرک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اس کے بھی اعمال رائے گا اور اس کے بھی اعمال رائے گا اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم توحید کے مقام کی حفاظت کیا کرتے تھے اور عقیدے کے منافی اگر چھوٹی سی چیز بھی دیکھتے تو اس پر فوراً متنوع کیا کرتے تھے کچھ لوگوں نے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کسی مسئلے میں یوں کہہ دیا کہ ما اللہ وشیت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں صرف زبان سے یہ کلمات نکل گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا جال تو بونی عدلا تم نے یہ الفاظ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا مشیت صرف اللہ کے لیے ہے پوری دنیا کی چاہت اور مشیت اللہ کی مشیت کتابیں ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہ چاہے گا وہ کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ نے فوراً ان کو ٹوک دیا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواہش کا اظہار کیا مشرقین کے پاس ایک درخت ہوتا تھا بڑا متبرک ذات انواد اور وہ اس کو متورک سمجھتے تھے اس پر اپنے اسلحے لٹکایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کام بائیں سے برکت ہے اور ہمیں اس طرح فتح نصیب ہوگی تو صحابہ نے کہا اجعل النا ذات انوات ان کمال ہم ذات و انوات یا رسول اللہ علیہ وسلم جیسے مشرقین کا ایک درخت ذات انوات ہے اس طرح ایک درخت ہمارا بھی بنا دیجیے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور اس طرح برکت حاصل ہو اب برکت کا منبع اور خزانہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قول حکم ہادا کما قالت بنو اسرائیل علیہ السلام الہن الہن کما لہم کمال کہ تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ جیسا ان کا خدا ہے جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمارا بھی معبود ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دی جیسے یہ بچڑے کو پوج رہے ہیں اس طرح ہمارا بھی معبود ہونا چاہیے جسے ہم دیکھیں اور جس کی ہم عبادت کریں فرمایا کہ تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی اس بات جیسی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعوت ہے کہ شرک چاہے مچھر کے پر کے برابر ہو اور چاہے پہاڑ کے برابر ہو دونوں میں شناخت اور برائی برابر ہے اور دونوں کے اعمال باطل اور رائے گاہ ہیں لہذا ہماری دعوت توحید کی دعوت ہے اور یہ وہ دعوت ہے جو اساسی دعوت ہے جس کے لیے نبوبتیں قائم کی گئیں کتابیں نازل کی گئیں اللہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ولاقت نافی کلچ الر رسول امت علی بد اللہ وسطن الحث ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس رسول کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت سے بیداری کا اعلان کر دو تو یہ ہر نبی کی دعوت تھی ہر نبی کو بنیادی طور پہ یہ دعوت دے کر بھیجا گیا ان کے فروع مسائل میں اختلاف تھا لیکن عقیدہ اور توحید ہر نبی کی ایک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء اخوت اللہ کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ بھائی ہیں انبیاء جو ہیں وہ اللہ بھائی ہیں اللہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں جس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں ہر بیوی سے اولاد ہو تو وہ اولاد آپس میں اللہ بھائی ہے انبیاء کو اللہ بھائی کہا گیا کہ جس طرح تی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے مائیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح انبیاء کا اصل ایک ہے اور وہ عقیدہ توحید ہے میں اختلاف ہے بعض مسائل بعض انبیاء کو دیے گئے بعض کو نہیں دیے گئے یا بعض کو دیے گئے تو کسی اور شکل میں اور بعض کو کسی اور شکل میں لیکن عقیدہ اور اصل سب کا ایک ہے اور وہ عقیدہ توحید لہذا یہ ہماری سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی دعوت توحید کا ارتکاز کیا آپ کی پہلی دعوت توحید کی تھی آخری دعوت توحید کی تھی چنانچہ سب سے پہلے آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور پوری قوم سے مخاطب ہیں اس دعوت کے ساتھ کہ قول لا الہ الا اللہ قول لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم کہ اے قوم والو ایک اللہ کی وحدانیت اس کی الوحیت کا دل و جان کی گہرائیوں سے اقرار اور اعتراف کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی بات میں مزمر ہے کہ تمہارے سینے مکمل طور پہ اللہ کی توحید سے منور ہو جائیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو عرب اور عجم پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے یہ اس دعوت کی تاثیر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت اور جب آپ کی آخری سانسیں تھیں انتہائی مسترد تھے ہوں خشک ہو چکے ہیں اور آپ کے سرحانے پانی کا پیارا رکھا ہوا ہے آپ بار بار اپنی انگلیاں تر کر کے اپنے ہونڈوں کو گیلا کر رہے ہیں اپنی زبان کو گیلا کر رہے ہیں تاکہ کچھ الفاظ زبان سے صادر ہو سکیں اس وقت آپ کی زبان سے ایک دعا نکلی اور ایک بد دعا نکلی دعا یہ تھی کہ اللہ قبری القبری وسن اے اللہ میری قبر کو میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عبادت کا مرکز نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں اور آ کر میری عبادت کریں آپ کی یہ دعا توحید سے پر ہے کائنات کا اکثر شرک قبروں کے تعلق سے ہوتا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے آپ کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ اشرف القبور سب سے اعلی قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن پیغمبر اسلام نے جب اس قبر کے بارے میں دعا کر دی کہ یا اللہ اسے بت نہ بنانا عبادت کا مرکز نہ بنانا تو اس کے بعد کس قبر کی گنجائش باقی رہ گئی کہ وہاں جا کر عبادت کی جائے اور آپ نے بد دعا یہ کی کہ قاتل اللہ یہود ابن سوارا قبور امبیا مساجد اے اللہ یہودیوں کو عیسائیوں کو برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد بنا لی انبیاء کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں نمازیں پڑھنے لگے حالانکہ ان کی نمازیں اللہ کے لیے ہوتی تھیں ان کے سجدے اللہ کے لیے ہوتے تھے لیکن یہ دین توحید دین غیرت ہے یہاں یہ بھی برداشت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کی جائے تو کسی قبر پہ مسجد کی تعمیر کی جائے اور وہاں اللہ کو پوجا جائے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری دعوت توحید کی دعوت ہے اور یہ جماعت اہل حدیث کی دعوت کی بنیاد ہے ہم توحید کے داڑی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کے بغیر توحید میں خلل آ جائے رکھنا آ جائے یا کوئی اضطراب آ جائے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو زندگی کی ساری محنتیں اور ساری کمائیاں غارت چلی جاتی ہیں اس کائنات میں سب سے اعلی اور پاکیزہ عمل انبیاء کے ہوتے ہیں اور انبیاء میں سے سب سے پاکیزہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلاقت اویہ علیہ کا وہ عید الزین قبلک لئن اشرت لیحبت ان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وہی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف یہ وہی کی جا چکی ہے کہ انبیاء کی جماعت اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں تو بھائی اتنے پاکیزہ عمل اتنے آئیڈیل اور پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل اگر شرک کی آمیزش سے ضائع ہو سکتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے عمل کی کیا حیثیت ہے لہذا اس کائنات کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر مقام پر سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کو مکہ یمن بھیجا تو ان کو دعوت کی ترتیب آپ نے بتائی کہ اس ترتیب سے جا کر لوگوں کو دعوت دینی فرمایا کہ ان ان علاقوں علاقوں اہل کتاب شہادت اللہ ون محمد الرسول اللہ فراو اليوم یوم کہ تم یمن جا رہے ہو ان لوگوں پر ابھی توحید کی دعوت پیش نہیں ہوئی لہذا سب سے پہلے جا کر توحید کی دعوت پیش کیجیے انہیں بتائیے کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں وہ واجب العبادت ہے اور میں واجب الطاعت ہوں یہ عقیدے کا درس ہے سب سے پہلے یہ دو دعوتیں پیش کیجیے اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ تم پر نماز بھی فرض ہے اگر وہ نماز کی دعوت قبول کر لیں پھر ان کو بتانا کہ تم پر صدقہ فرض ہے معنی یہ کہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز لاش ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور عقیدے اور نماز کے بغیر اگر وہ زکات دیتے ہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال کا خرچ کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ شرعی احکام ہے مربوط ہے عقیدہ ہوگا تو نماز قبول ہوگی نماز ہوگی تو زکات قبول ہوگی اگر عقیدہ نہیں تو نماز نہیں زکات نہیں کچھ بھی نہیں اس لیے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے اور یہ ہماری دعوت کی اثاث ہے یوسف السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو اسی دعوت پر لا رہے ہیں اور یہی دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ماتا بدون ہی نہیں اللہ آسما ان تم با باؤ حکم مان ضل اللہ بحام سلطان کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو سب نام ہی نام ہے وہ نام یا تم نے رکھے یا تمہارے آباؤ اجداد نے رکھے اللہ کی طرف سے ان ناموں پر کوئی برہان نہیں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ورنہ عبادت کا مسئلہ چوٹی کا مسئلہ ہے اور اگر اللہ کے ساتھ اس عبادت میں کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود بتاتا کہ فلاں کو پوجو فلاں کی عبادت کرو یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو اگر وہ واقعی معبود ہوتے تو سب سے پہلے ان کی عبادت نہ کرتا فانا العابدین لیکن اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں یہ تمہارا شرک ہے یہ تمہارا ظلم ہے اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے وہی پروردگار ہے اور وہی الہ العالمین ہے تو یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اپنی جیل کے ان دو ساتھیوں کے سامنے عقیدہ توحید پیش کر رہے ہیں یہ توحید کی دعوت اساسی دعوت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شرف چاہے ایک ذرے کے برابر ہو اور چاہے ایک پہاڑ کے برابر ہو دونوں کی شناخت اس لحاظ سے برابر ہے کہ دونوں صورتوں میں اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ انسان نہ دنیا میں کسی قابل ہوتا ہے اور نہ قیامت کے دن وہ کسی اجر کے قابل ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا الجنت اقرب من شراك شرا کے مثل ذلك کہ لوگوں جنت تم سے تمہارے جوتوں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے یعنی جنت بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے اور یہ باب عقیدے کا باب ہے بعض اوقات انسان عقیدے کے میدان میں ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات عقیدے میں ایسے انحراف کا شکار ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ کتنا نازک اور کتنا حساس مسئلہ ہے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے سن لیجئے جس میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ دو شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اپنا تہوار منا رہی تھی اور اپنے کسی تاحود پر جمع تھی اس قوم کا نظریہ یہ تھا کہ آج کے دن یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ ہمارے اس معبود پہ چڑھاوا چڑھا کر جائے گا اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا جب یہ دونوں گزرے انہیں پکڑ لیا گیا ایک سے کہا گیا کہ قرب لہو شیا کچھ چڑھائیے اس پر اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں میں غریب الدیار ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا اصول ہے کچھ نہ کچھ رکھنا ہوگا چاہے ایک مکھی ہی مار کے رکھ دو اس نے مکھی اٹھائی اور چڑھا دی یہ سوچ کر کہ یہ لوگ میری جان کے طرف ہیں اور مجھے قتل کی دھمکی دے چکے ہیں میرا عقیدہ صحیح سالم ہے بعد میں توبہ کر لوں گا اس نے مکھی چڑھا دی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس قوم نے اس کو آزاد کر دیا وہ ظاہر خوش ہو گیا لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا فتح النار وہ شخص جب مکھی چڑھا کے ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ سیدھا قدم جہنم میں پہنچ گیا اور دوسرے کی باری آئی اس سے بھی یہی کہا گیا اس نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چڑھاوا چڑھانا یا کوئی چیز رکھنا یہ میرے مذہب کے خلاف ہے یہ دعوت توحید کے خلاف ہے بھی بانوں کا انہوں نے اس کی فوراً گردن اڑا دی اسے قتل کر دیا رسول اللہ وسلم نے فرمایا فدا قدر چند وہ شخص فوری طور پہ جنت پہ پہنچ گیا سیدھا اللہ کی رحمت پہ پہنچ گیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدے کا باب ایک ایسا باب ہے جہاں انسان کو چاہیے کہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھے کیونکہ بعض اوقات عقیدے کا اضطراب اسے سیدھا جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دے گا اور بعض اوقات وہ عقیدے میں ایسی استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور عقیدے کی دعوت کو دل و چاند کی گہرائیوں سے اس طرح قبول کرتا ہے کہ اللہ تبارک بتانا اسے جنت کے لیے چن لیتا ہے لہذا یہ دعوت کی بنیاد ہے اس دعوت کو لے کر زمین پر پھیل جائیے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے اور میرے بھائیوں ہماری دوسری دعوت یہ ہے کہ جیسے عبادت کا حق خالص اللہ کے لیے ہے ویسے اطاعت کا حق بھی خالص اللہ کے لیے ہے وہ اطاعت جس کے ترجمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا اسے رسول فقط عطا اللہ اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لہذا حق تو یہ ہے کہ اطاعت کا بات بھی اللہ کے لیے خالص ہے اور یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پیش کی عید حکم اللہ دلہ حکم اور قانون صرف ایک اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں وہ قانون اور وہ حکم جو اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے انبیاء کو دیا اور اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا فرمایا رسول مبشرین و منذرین اللہ یقون علی اللہ حجت بعد الرسل کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا انہیں پورا نظام دیا پوری دعوت دی تاکہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی خلق میں سے کسی کو اللہ پر کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک مطالعہ نے اپنی حجت پوری کر دی لہذا نظام اور قانون صرف انبیاء کے ذریعے حاصل ہوگا اور کسی کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پہ ہماری یہ دعوت ہے کہ اطاعت کا حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہے اس حق میں اگر کسی کو شامل کرو گے تو یہ بھی شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی شخصیت پر اپنے پورے دین اور پورے مذہب کی عمارت کو قائم کرنا یہ شرک ہے چاہے وہ شخصیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو صحابی ہو تابعی ہو کوئی محدث ہو کوئی فقیر ہو کوئی امام ہو کسے باشد اگر کسی کو اطاعت کا حق دیا اور کسی کی تقلید کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ہوتے ہوئے تو یہ شرک ہوگا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ہوگا میرے بھائیوں یہ بھی شرعی غیرت کا مسئلہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص گھر کو جائے اور دیکھے کہ اس کے گھر میں کوئی غیر مرد بیٹھا ہوا ہے اور نازیبا حرکات میں مصروف ہے تو کیا رد عمل ہوگا جناب سات فوراً کہتے ہیں کہ میں ان کو قتل کر دوں گا رسول اللہ سب نے فرمایا کہ ان گرو الا غیرت سات ذرا سعد کی غیرت کو دیکھیے یہ انسانی غیرت ہے پھر فرمایا کہ واللہ ہی انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی کہ اللہ کی قسم میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہوں مانا یہ کہ کائنات پر ایک حق اللہ کا ہے اور ایک پر مسلط ہو اور وہ اونٹ چنگار رہا ہو اسے بھنگوڑ رہا ہو اس کے پیچھے جہنم کے شعلے لبک رہے ہوں اور وہ مسترب آ کر مجھ سے کہے کہ ایجا کے رسول مجھے بچا لیجئے میری مدد کیجیے مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا دلا دیجیے اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا کد بلّہ تو کہ میں نے دنیا میں تکلیف کر دی تھی اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے تمہیں بتا دیا تھا کہ عقیدہ کیا ہے مرحج کیا ہے اور چلنے کا راستہ کیا ہے تم نے اس وقت اس راستے کو ٹکرا دیا اس مرحج کو چھوڑ دیا اور غیروں کو پکڑ دیا آج تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں دنیا میں تبلیغ کر کے حجت قائم کر چکا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عمل اگر پیغمبر اسلام کی ہدایت سے خارج ہوگا تو وہ عمل سارے اعمال پر پانی پھیر دے گا کوئی عمل ایک عمل بھی اگر پیغمبر اسلام کی ہدایت سے خارج ہوگا تو وہ تمہاری زندگی کی ساری محنت اور ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے گا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب اللہ ہوں ان يقبل عمل صاحب من جدا بدا کہ اللہ و تعالیٰ نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے کہ کسی بدعتی کی کوئی نیکی قبول کرے یہاں بدعتی کے بارے میں کوئی سراہد نہیں کہ وہ ایک بدعت کرتا ہے یا ہزاروں کرتا ہے مطلق ہے کوئی بھی ساحل بدعت ہو اور پیغمبر اسلام کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی بھی نیک کام کرے حالانکہ وہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کی کسی بھی نیکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا وہ قدیمہ علامہ فضا اللہ حدان منصورا قیامت کے دن ہم ہمارے پاس مختلف لوگ آئیں گے ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے لیکن ایک ہی پھونک مار کے ان کے اعمال کو ہوا منصورہ کر دیا جائے گا اور ذروں کی شکل میں اڑا دیا جائے گا تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی لہذا یہ بھی دعوت ہے ہماری کہ اطاعت کا حق خالص محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ دین الخالص کہ اللہ سہارا تو دین خالص ہی قبول کرے گا اور دین خالص کیا ہے دین خالص صرف وہ دین ہے جو اللہ تبارک مطالعہ نے خود نازل فرمایا اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا مکلف کیا کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیجیے بس وہ دین ہے خالص یہاں کسی کی خواہش اور کسی کی پسند جزو دین نہیں بن سکتی حالانکہ سب سے تاکیدہ مقدس اور محترم خواہش محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن اللہ پاک نے صاف فرمایا ہوا ہوا ان اللہ وہ کہ ہمارا پیغمبر بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولے گا وہ دین کے معاملے میں جب بھی بولے گا ہماری وہی سے بولے گا ایسا کیوں کہا گیا تاکہ اس دین میں کسی کی خواہش شامل نہ ہو اور یہ دین دین خالص رہے وہ حقیقت جو اللہ تبارک مطالعہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے اس میں کسی کی ملاوٹ برداشت نہیں اور قابل قبول نہیں اس لیے اس دعوت کو پیش کیجیے یہ ہماری دعوت ہے کہ خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی اطاعت آپ کی پیروی اور آپ کے خلاف جتنے بھی تعبت کھڑے کیے گئے ان سب کا انکار ان سے اظہار برات ضمنی طور پر ایک تاغوت یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی عدالتیں جہاں اب تک برٹش کے قانون سے فیصلے کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک تاغوت ہے انگریز کا قانون اس ملک میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں ایک تاغوت ہے اس تاغوت سے اظہار برات کرنا ہوگا مختلف آئمہ کی تقریب اللہ کے قانون کے مقابلے میں اس ملک میں ایک تاغوت ہے اس تاغوت سے بھی اظہار برات کرنا ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج اور آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل چاہے پوری دنیا کرے بڑے سے بڑا انسان کرے وہ مردود ہوگا اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی صحابی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حج کے سفر میں موجود ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ ایک مقام پر بے ہوش پڑا ہے صحابہ کرام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اجتماع کیسا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ساتھی بے ہوش پڑا ہے فرمایا یہ بے ہوش کیوں ہوا جواب ملا کہ جب یہ گھر سے نکلا تھا حج کے لیے تو اس نے نظر مان لی نظر اللہ اللہ کل بلا یشرب بلا یا كب بلا یا جب تک میں اپنی منزل پر پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سائے کے نیچے بیٹھوں گا اور نہ سواری پر سفر کروں گا پیدل جاؤں گا دھوپ میں چلوں گا اس کی سوچ یہ تھی کہ نیکی کا سفر ہے جتنی تکلیف برداشت کروں اتنا ہی ادر زیادہ ملے گا یہ ایک صحابی کی سوچ ہے ایک صحابی کا عمل ہے لیکن میرے بھائیوں یہ دین کسی کی رائے کسی کی پسند اور کسی کی خواہش کا نام نہیں چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو رسول اللہ تم نے فرمایا کہ جاؤ اسے جا کر کہہ دو کہ ان اللہ ان تعزیب کا کا نفس بری اللہ تبارک بتانا جو تم اپنے آپ کو اس طرح تکلیف دے رہے ہو اللہ کا دین اللہ تبارک بتانا اس کا دین اس تکلیف سے بالکل بری ہے مروح ہو فل یرکب بل یا کل بل یشک بل یس اسے حکم دو کہ یہ کھائے پیے سواری پر سوار ہو اور سائے کرے بیٹھے جس کشت میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اللہ تبارک مطالعہ کا دین اس سے بالکل بڑی ہے لہذا اطاعت سے ہٹ کر عمل کرنے والی شخصیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو فرد واحد ہو جب پوری دنیا ہو واللہ وہ عمل مردود ہے اور وہ عمل کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا لہذا ہماری یہ دعوت ہے کہ جو شخصیت پرستی کے بت ذہنوں میں سما چکے ہیں اور دماغوں پر چھا چکے ہیں ان سے مکمل اظہار بھات اور پیغمبر اسلام کی خالص اطاعت وہ اطاعت اور وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا وہ دین دین خالف رہے اطاعت کے بعد میں یہ دو چیزیں ہیں بنیادی ہماری دعوت توحید خالص اور اطاعت خالص توحید اللہ کا حق ہے اطاعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کیونکہ وہ اللہ کے دین کے ترجمان ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ نے آپ کو اپنا نمائندہ اور اپنا پیامبر بنا کر بھیجا اس دعوت کو قبول کیجیے اور قبول کرنے کے بعد صرف قبول کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کو پھیلانا اس دعوت کو عام کرنا یہ ہم سب کا فریدہ ہے یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی حدود کے مطابق اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق میرے بھائیوں یہ دین اور دین کی راہیں اس معنی میں انتہائی کٹن ہے کہ ہم نے اس دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا ہے اور یہ ہم سب کی یہ ہم سب کا فریدہ ہے اور یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے صحیح بخاری میں جناب سفیان ابن رضی اللہ عنہ کا ایک قول موجود ہے وہ آپ سنیے وہ فرماتے ہیں کہ اشد آیت علیہ علی جہ قرآن قوہ مفت مالا شعیل وما انزل تورات من رب فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو سب سے بھاری اور سب سے سخت آیت ہے میرے نزدیک جو سب سے بھاری آیت ہے اللہ تبارک مطالعہ کا جو سب سے سخت حکم ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں جب تک اس زمین پر تورات کو انجیل کو اور اللہ کی بعد میں آنے والی وہی کو قائم نہیں کر لیتے قائم کرنے کی کوشش کیجیے ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں اقامت دین جو ہے یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے یہ مت سمجھیے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے اس اجتماع کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سب یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھے کہ ہم سب کے سب اپنی حدود کے مطابق اللہ کے دین کے دائی بنیں گے توحید کی دعوت دیں گے میرے بھائی یہ ہم سب کی محنت ہے اور یہ ہم سب سے مطلوب ہے پاکستان اس وقت شرک کی آماد گاہ بنا ہوا ہے میرا یہ عقیدہ ہے میری یہ فکر ہے کہ پاکستان کی حالت چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے وہ معاشی ہو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتی جب تک اس ملک کی سرزمین پر یہ قبے اور یہ قبریں اور یہ مدارات موجود ہیں جب تک انہیں مسمار نہیں کیا جاتا اس وقت تک نہ کسی امن کی توقع ہے اور نہ ہی اصلاح معاش کی توقع ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقیدہ توحید میں مضمر ہے اور کسی چیز میں مضمر نہیں لہذا یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب شیخ کے خلاف آواز اٹھائیں اور توحید کا علم بلند کریں پیغمبر اسلام کی اطاعت کی طرف لوگوں کو مائل کریں اور دعوت دے اپنی حدود اور اپنے علم کے مطابق یہ صرف علماء کا کردار نہیں یہ سب کا کردار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم اور اپنے فرمان سے اپنی پوری امت کو مبعوث قرار دیا ہے وہ خود مبعوث ہے اللہ کی طرف سے اور آپ مبعوث ہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بعض احادیث سے محدثین نے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے حکم سے آپ کی پوری امت جو آپ کی اطاعت کرتی ہے وہ مبعوث ہے اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس دنیا میں پھیل جائے اور اللہ کی طاقت کو پیش کرے تو یہ ہے دو بنیادی دعوتیں عقیدہ توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ دو بنیادی دعوتیں ان دعوتوں کو لے کر اٹھیے اور اللہ کے دین کے دائی بنیے شرک کی بے خری کیجیے توحید کی علمبرداری کیجیے اور بدعات کو مٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی حاکمیت اس کائنات پر قائم کیجیے میرے بھائیوں دعوت ایسی ہو جو بالکل شرعی ہو جس کا طریقہ دینی ہو آج ہم نے دعوت کی اسالیب کو تبدیل کر دیا ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے دو مہینے بعد ایک پریس کانفرنس کر لی جائے جس میں فوٹوگرافر ہوں اخبار میں خبر چھپ جائے اپنی فوٹو کو اخبار سے نکال کر کسی رجسٹر کی زینت بنا دیا جائے اور وہ خبر کسی کتاب پر لگا کر چشمہ کر دی جائے اور دنیا کو دکھاتے پھریں کہ ہم نے یہ کام کیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم دعوت کا حق ادا کریں گے میرے بھائی یہ وہ طریقہ ہے جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے اور نہ اس میں کوئی برکت ہو سکتی ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضول قسم کی نعرہ بازی جو نفاق ہے حقیقت تو وہ ہوتی ہے جو دیش سے نکلے آواز وہ ہوتی ہے جو دیش سے نکلے لیکن ہم عرصہ ہاں سے سال ہاں سال سے نعرے لگا رہے ہیں دیواروں کو سیاہ کر رہے ہیں صرف زبانی چما خرچی اور کچھ نہیں ان ناروں کے اندر نفاق کی نمایاں جھلک موجود ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس بیس نعرے لگا کر ہم نے دین کا کام کر لیا میرے بھائیوں یہ فہم انتہائی ناقص فہم ہے اور دین کے خلاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہو اس میں ویڈیو ہو اور اس ویڈیو کے ذریعے ہماری دعوت جو ہے وہ عام ہو میرے بھائی اللہ کے دین کی طاقت اللہ کو ناراض کر کے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کامیابی برکت یہ آسمان سے آتی ہے یہ زمین سے نہیں آتی ہم نے یہ فیصلہ انتہائی غلط فہمی اور انتہائی ایک مکر اور فریب نے گرفتار ہو کر کیا ہے کہ جو ویڈیو بنے گی وہ پھیلے گی لوگ سنیں گے اور سن کر طاقت کو قبول کریں گے یہ سب کا سب ہمارا اپنا فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یہاں یاد آتی ہے آپ کی ایک دعا یاد آتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ لا الا نفسی طرف یا اللہ مجھے اپنے سپرد ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا اور یہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے دعوت جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اور غالب آ سکتی ہے ہم اللہ کی تائید کو اللہ کی نصرت کو اور اس کی مشیت کو بالکل بھول گئے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے دعوت کا غلبہ اور دعوت کا قبول عام یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اللہ کی رضا صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے دین کے دائرے کے اندر محصور رہ کر کام کریں نہ کہ اللہ کے دین سے باہر نکلیں تو یہ دعوت کا اسلوب ہے جو انبیاء کا طریقہ تھا علیہ السلام کا طریقہ ہندی دعوت تو قوم نئی لمبا نہارا میں نے اپنی قوم کو رات کو پکارا دن کو پکارا خلوت میں پکارا جلبت میں پکارا کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور کبھی پہاڑوں کے درمیان وادیوں پر کبھی لوگوں کے گھروں میں جا کر کبھی ان کو اپنے گھر میں بلا کر ان کی دعوت کر کے ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی یہ امبیا کا اسلوب ہے امبیا کا طریقہ کار ہے اور اس وقت تک ہماری دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم دعوت کو پیش کرنے کا اسلوب نہیں اپنائیں گے جو انبیاء نے اپنایا اور جو اسلوب اللہ تبارک مطالعہ نے انبیاء کو اپنانے کا حکم دیا اور میرے بھائیوں دعوت کے سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہمارے مرحج مرحج میں شامل ہے اور ہمارے طرز عمل میں شامل ہے کہ دعوت وہ ہو اس نیت کے ساتھ ہو وہ دعوت ہو جس کا منتہا اور جس کا انجام جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے دعوت پیش کی پہلے دعوت دی لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی اور جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو اس جماعت کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کی برکت سے مشرق مغرب اور شمال و جنوب میں اس دین کو پھیلا دیا اس شریعت نے ہمیں یہ فکر دی ہے اور یہ فہم دیا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے وہ دعوت سے زیادہ جہاد پر مضمر اور قائم ہے پیغمبر اسلام کو سوائے ہنسنا ہمارے لیے ایک انتہائی روشن مثال بن سکتا ہے مکہ کی سرزمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل تیرہ سال گزارے قوم کو دعوت دیتے دیتے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا چند سو ہوں گے وہ تعداد ہزار سے مجاوز نہیں ہوئی چند سو کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ آپ کی تیرہ سالہ دعوتی زندگی لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں ہجرت کے بعد دوبارہ داخل ہوتے اب کی بار جو داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ تلوار آپ نے پورا ایک دن بھی استعمال نہیں کی ایک دن کی چند گھڑیوں کے لیے تلوار کو اٹھایا خود رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں تلوار اٹھائے اور دلیل یہ پیش کرے کہ رسول اللہ نے بھی اٹھائی تھی حالانکہ مکہ تو حرام ہے حرمت والا شہر ہے لیکن اگر وہ یہ دلیل دے کہ رسول اللہ نے بھی تلوار اٹھائی تھی اس کو کہہ دینا کہ حرمتها الى یوم القیامہ نہار میرے لیے تو دن کی ایک گھڑی میں مختصر سی گھڑی میں تلوار کا استعمال حلال کیا گیا تھا اس کے بعد قیامت تک اس کی حرمت لوٹ آئی تو چند گھڑیاں آپ نے تلوار اٹھائی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا سمرا کیا تھا وہ سمرا میری زبان سے نہیں قرآن کی زبان سے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الناس افواج کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے اور چند گھڑیوں کے عمل سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا حالانکہ دعوت بھی وہی ہے اسلام بھی وہی ہے پیش کرنے والا بھی وہی ہے اور جن پر پیش کی جا رہی ہے وہ بھی وہی ہے وہی سرزمی ہے وہی فضا ہے اور وہی آب و ہوا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے صرف دعوت تھی اب دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد بھی ہے پہلے کتاب و سنت کی عبارتیں تھیں اب کتاب و سنت کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ تلوار بھی ہے اور یہ تلوار کی برکت ہے لہذا میرے بھائیوں ہماری تربیت ہماری دعوتی تربیت جو ہے وہ جہادی خطوط پہ ہونی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص جہاد کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے اور جہاد کے لیے ہما وقت تیار ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واحد من مشرقین کے مقابلے میں ان کفار کے مقابلے میں جہاد کی ٹریننگ لے کر ہمیشہ تیار بیٹھے رہو اور مشرقین سے لڑائی کے لیے ہما وقت تیار رہو جہاد کی تربیت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو تو چونکہ دعوت دین ایک فریدہ ہے تو اس فریدے کے ساتھ جہاد بھی ایک فریدہ ہے اور جہاد کے لیے تربیت لینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے جہاد کی تیاری کرنا یہ بھی اللہ کا فرمان ہے لہذا آج ہم سوچیں کہ ہم نے جہادی خطوط پر کس حد تک اپنے آپ کو تیار کیا کیا ہم جہاد کی تربیت اور ٹریننگ سے اور راستہ ہے یا نہیں کیا ہم کفار کے مقابلے میں اور مشرقین کے مقابلے میں ہما وقت جہاد کے لیے تیار ہے یا نہیں یہ ہم سب نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے اور میرے دوستو اس گفتگو کا آخری نقطہ یہ ہے میں نے یہ بتلا دیا کہ ہماری دعوت کیا ہے اس دعوت کو پیش کرنے کا اسلوب کیا ہے اور طریقہ کیا ہے یہی بتلا دیا کہ جہاد جو ہے تقدیم دعوت کے لیے ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا یہ ہم سب کا فریضہ ہے اس کے بعد آخری حقیقت یہ ہے کہ یہ کام اس دنیا کی سطح پر صرف ہمارا کام ہے ہمارے سے مراد صرف جماعت آل حدیث کا کام ہے کیونکہ خالص دعوت ہمارے پاس ہے اللہ کی توحید ہمارے پاس ہے کتاب و سنت کی وراثت ہمیں ملی ہے ہم کتاب و سنت کے بارے ہیں خالص چیز اور خالص دین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ کام بھی ہمارا ہے اور اس کام کی کامیابی بھی ہمیں پر موقوف ہے دنیا کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں سارے وسائل جمع کر لیں اقامت دین کی کوشش کرنے کے لیے اور عملی طور پہ جد واللہ کریں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ ناکام رہیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ منہج نہیں ہے وہ دین نہیں وہ عقیدہ نہیں جس پر کامیابی استوار ہوتی ہے اور یہ کام صرف ہمارا ہے یہ ذمہ داری صرف ہماری ہے اور یہ مصولیت بھی صرف ہماری ہے ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی اس مصولیت کو اور ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے میرا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے کسی کوشے میں جب بھی اسلامی انقلاب آئے گا وہ اہل حدیثوں کے ذریعے آئے گا اور کسی کے ذریعے نہیں آ سکتا ساری جماعتیں ٹکرے مار لے اور سارے مسائل یہاں صرف کر دے لیکن کبھی اللہ کی زمین پر وہ اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کر سکیں گے افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے وہاں متعدد جماعتیں جہاد کر رہی ہے جہاد بھی مصروف ہے اور کافی علاقے کیمورسٹوں سے آزاد بھی کرا چکے ہیں کافی جماعتیں ہیں جو دین کا نام لیتی ہیں اور کافی علاقے آزاد بھی کرا چکے ہیں لیکن ابھی کسی علاقے میں اللہ کا دین اور کتاب و سنت کی حاکمیت اور نظام اور قانون قائم کرنے کی کسی کو توفیق نہیں ملی ایک ٹکڑا چھوٹا سا حصہ صوبہ کنر ہمارے امیر شیخ جبیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں نے آزاد کرایا آزاد کراتے ہی وہاں اللہ کا دین نافذ کیا کتاب و سنت کی حکومت قائم کی وہاں سے منقراد اور فواہش کا ازالہ کیا کتا طریق کو پکڑا ان کو سزائیں دی محبرات منشیات کا کلا کما کیا نماز کا نظام قائم کر دیا یہ توفیق صرف اہل حدیثوں کو ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی حالانکہ یہاں بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے نام اسلامی ہے ان کے دعوے اسلامی ہے لیکن ان کے پاس نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی منہج ہے نہ کوئی عقیدہ ہے اور نہ ہی کوئی شرعی چیز ہے ان کے پاس اس کو وہ نافذ کر سکے یا قائم کر سکے وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں قرآن و حدیث کی حکومت ہو اس پہ حملہ کرے اس کو تتر پتر کرے اسے نقصان پہنچائے جیسا کہ صوبہ کنر میں کیا جو کچھ کیا وہ سازش تھی اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف جہاد افغانستان کے خلاف یہ تو کر سکتے ہیں لیکن دین کہیں قائم نہیں کر سکتے میرے بھائی اقامت دین کی توفیق صرف آپ کو مل سکتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے یا من کماندین ہی اللہ جو ہب ہوں مجھے حبو نہ ہوں اے ایمان بالو اے لوگوں کان کھول کے سن لو اگر تم اس دین سے مرتن ہو جاؤ دین کو چھوڑ دو پوری دنیا اس دین سے باغی بن جائے تو میں پھر بھی اس زمین پر اس لاڈی نشان لانے پر قادر ہوں ہاں کیسے لاؤں گا بے قوم ایک قوم کے ذریعے میں ایک قوم کو پیدا کروں گا ایک قوم کو تیار کروں گا اس قوم کا منحج اور اس قوم کا سلوک یہ ہوگا ان کی نمایاں خوبی یہ ہوگی کہ جو حبو ہوں جو حب ہوں میں جو حبو رہا کہ اس کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی یہ ہے نمایاں خوبی انقلاب جانے والی جماعت اللہ کے دین کو قائم کرنے والی جماعت وہ قوم کو جماعت اللہ کی محبوب ہوتی ہے اس قوم کو اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور میرے بھائیوں اس دین میں محبت الہی یا محبت رسول کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خالص اطاعت قل ان کن تم تو نہیں اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو میری اطاعت کرو مانا یہ کہ محبت کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت یہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں یہ جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے لہذا صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرنے والے آپ ہیں اللہ کے محبوب آپ ہیں اس لیے انقلاب کا کام یہ دین کا کام یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ یہ کام کریں گے تو کامیاب ہوگا دوسرا کوئی بھی کرے وہ قطن کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا اس موضوع کی نزاکت کو پہچانی اگر یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو واللہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں اس لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے دائی بنے ہم مجاہد بنے اپنے اخلاق کو سنواریں اپنی عبادت کو سنواریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں سچے مومن بنے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سچے آئینہ دار بنے کتاب و سنت کی حاکمیت کو قبول کریں اور و جان کی گہرائیوں سے اس کا اعتراض کریں اور اس کے بعد اللہ کے دین کا دائی بن کے مجاہد فی سبیل اللہ بن کر میدان عمل میں نکلے کیونکہ دعوت اور جہاد یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے دین کی اقامت ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ تمام اہل حدیث بھائیوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ دائی اللہ بنے اور مجاہد فی سبیل اللہ بنے اور دائی اور مجاہد بن کر اس سرزمین پر اپنا کردار جو ہے اس کو ادا واخر باخر الحمد للہ